اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ درود و سلام کے بعد موضوع ہے حیضی بچہ والی حدیث من گھڑت ہے حیضی بچے والی حدیث جھوٹی من گھڑت ہے یہ موضوع ہے آپ لوگ فتح رویہ کے حوالے سے عام سنتے رہے ہوں گے اور سن رہے ہیں کہ اعلی حضرت کا فتوا چوبیسویں جلد صفحہ نمبر تین سو بیالیس پر ایک حدیث پیش کی گئی ہے جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے وہ تین باتوں میں سے ایک سے خالی نہیں یا تو منافق ہے یا حرامی یا حیضی بچہ تو یہ حدیث ہے حیضی بچے والی اس کو مقررین طبقہ اور آج کا مترفزہ طبقہ عام بیان کرتا ہے تو ناچیر اس حدیث کے متعلق دو طرح کلام کرے گا اس کے جھوٹ اور من گھڑت اور موضوع ثابت کرنے کے لیے دو طرح سے کلام کرے گا ایک روایتن ایک درایتن پہلے بحث محدثانہ ہوگی اور پھر بحث متکلمانہ اور فقیحانہ ہوگی جو اہل نظر کرتے ہیں حوالے پہلے اس کے سناتا ہوں کہاں کہاں یہ آئی ہے پھر الفاظ پورے پڑھوں گا یہ ایک تو بحقی شعب المان میں آئی ہے اس کے ساتھ امام بحقی نے بتا دیا کہ اس میں زید بن جبیرہ زید بن جبیرہ راوی ہے غیر و قوی وہ قوی نہیں ہے اور کیونکہ وہ کبھی نکرا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بالکل قوت کی نفی ہے اور ذوف اس کا ہر طرح سے ثابت خیر دوسرے نمبر پر اس کو پیش کیا ہے مسند الفردوس میں محدث ابو شجاع شیرویہ بن شہردار بن شیرویہ شیرواہی نے مسند دلمی جس کو کہتے ہیں اس میں انسٹھ پچپن نمبر انسٹھ پچپن پھر امام سیوتی نے جمع الجوامع میں اور ان کی کیونکہ ترتیب ہے جم الجوامے کی کنز العمال تو کنز العمال میں بھی آئی ہے یہ ہیں اس کے چند حوالے الکامل ابن عدی میں بھی آئی ہے الکامل فضوافا ابن عدی کی اس کے اندر بھی یہ آئی ہے اب آپ کو معلوم ہے کسی بھی منقول بات کا ثبوت حوالوں سے نہیں ہوتا سند سے ہوتا ہے سند سے کسی بھی منقول بات کا ثبوت حوالوں سے نہیں ہوتا سند سے ہوتا اب میں بحقی شعب الایمان سے سند پیش کروں گا اور حدیث کے لفظ بھی پورے پیش کروں گا اعلی حضرت نے روایت کے الفاظ پورے ذکر نہیں کیے بحقی شعب الایمان پورے پندرہ سو نمبر پر یہ حدیث ہے اسی ابن عدی کامل کے حوالے سے زید بن جبیرہ عن داود بن حسین عن ابن ابی علی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ملم لم يعرف حق عطرتی ول والعرب فهو لإحدى ثلاث اما منافق و اما زنیت و اما لغیر طہور اے ہامت امہ علی غیر طہور اللہ اکبر کہ جو شخص میری عطرت کا حق نہ پہچانے میری اولاد کا اور انصار صحابہ کا حق نہ پہچانے اور عرب والوں کا حق نہ پہچانے تو تین باتوں میں سے ایک بات اس کے اندر ضرور ہوگی یا تو منافق ہوگا یا حرامی بچہ ہوگا یا حیضی بچہ جس طرح اعلی حضرت نے ترجمہ کیا میں اسی طرح ہی کر رہا ہوں اب میرے دوست اعلی حضرت نے صرف ملم یا عارف حق کا اطراطی کا لفظ ذکر کیا ول انصار ول عرب کا اڑا دیا خدا جانے انہوں نے اختصار کر لیا ہوگا چلو مختصر لیکن آپ کو معلوم ہے کہ علماء محدثین بڑے بڑے ان سے موضوعات روایتیں موضوعات روایات آثار احادیث وہ مروی ہوتی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کتابوں میں لاتے ہیں لیکن قاری اور سننے والے پڑھنے والے کا فرض ہوتا ہے کہ اس کی صنعت پر غور کرے ترمزی میں موضوع روایتیں ہیں اگلوں نے ابو داود کے اندر کچھ ثابت کیا ہے ابن ماجہ میں تو بہت زیادہ ہیں جھوٹھی روایتیں بلکہ خطا سند کے اعتبار سے نہیں معنی کے اعتبار سے ہی روایت میں خطا ہو غلط ہو وہ مسلم میں بھی آئی ہوئی اگلے نے ثابت کیا یہ قاری اور پڑھنے والے کا کام ہے اگلوں نے جب سند پیش کی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اب اگلے پہ بوجھ ڈال دیا بھائی تم خود ہی غور کرنا اعلی حضرت نے بغیر توجہ کے یہ روایت ذکر کر دی ایمان سے کہتا ہوں اگر توجہ کرتے تو اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت رائے کسی مسلمان سے متوقع نہیں کہ اس کو پیش کرے جس طرح کہ میں درایت پر تبصرہ کرتے ہوئے انشاءاللہ شاء اگر ذکر کروں اب میرے بھائی ایک لطیفے کی بات ہے اس حدیث میں آیا کہ جو میری عطرت اور انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے یہ آج کے قریشی خانے والی وغیرہ دوسرے تیسرے یہ ہمیں اہل بیت کا دشمن سمجھ کر یہ ہمارے اوپر لگاتے ہیں لیکن ہم ایک لطیفے بطور کہیں کہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے حدیث کو پورا نہیں پڑھا اس حدیث میں آپ سارے حرام زادے بنتے ہو کیوں حضور نے فرمایا جو میری اولاد انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے اور جتنے وہابی ہیں یہ عرب والے ہیں تو وہابیوں کو تم گالیاں دیتے ہو تم کافر کہتے ہو پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو تو تم تو پکے حرام زادے ثابت ہو گئے لیجئے حضرت اب چلا گھر کا پتہ اگر لانت جہالت اور بے علمی اور کم علمی کی ہو تو یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ گھر ہی نہیں بچتا اب تو تمہارا گھر نہ بچا اگر کوئی پڑھتا ہے اہل بیت کے لیے بات سمجھ اور وہ انصار کا دشمن ہے صحابہ کا تو اس میں انصار کا ذکر آ گیا تو وہ انصار کی دشمنی کی وجہ سے خود حرام زیادہ بن کر بیٹھ گیا اگر کوئی پڑھتا ہے اہل بیت کے لیے اور عرب کے وابیوں کا دشمن ہے عرب والوں باز کا دشمن ہے تو حدیث میں عرب کا آ گیا تو وہ بھی حرام زادہ دشمن حرام زیادہ ثابت ہو گیا حیضی بچہ ثابت ہو گیا منافق ثابت ہو گیا کیا بنے گا بھائی اللہ اکبر قربان جائیں امام بحقی پر یا ان لوگوں پر جنہوں نے ذکر کیا اور ساتھ ہی حکم بتا دیا کہ بھائی یہ راوی ایسا ہے اس کا حیثیت نہیں ہے اس وہ تمبی کے لیے ایسی روایتیں ذکر کر کے ساتھ تمبی کر بھی جاتے ہیں اب بھائیو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے راوی کیسے ہیں کیا روایت کے لحاظ سے یہ من گھڑت اور موضوع ہے یا یہ اس قابل ہے کہ اس کو بغیر تمبی کے پیش کر دیا جائے اور خبردار کرنے کے بغیر اس کو رکھ دیا جائے اب دیکھتے ہیں یہ کتاب ہے الجامع لکتب الضعفاء والمتروکین والکذابین شادی بن محمد بن سالم آل نعمان کی جلد چھٹی ہے دارو ابن عباس سے چھپی ہوئی ہے یہ معاصر ہے اس زمانے کا اس نے جتنی بھی ہمارے بڑے بڑے اماموں کی کتابیں ہیں ان میں رجال یعنی راوی ضعیف کزا متروکین وغیرہ جن کا ذکر ہے سب کو یہاں پر جمع کر دیا ہے اور یہ بہت بڑی کتاب اس نے بنا دی ہے اب اس میں راوی جو آ رہا ہے زید بن جبیرہ ابو جبیرہ انصاری اس پر دیکھتے ہیں تمہارے ائمہ کرام نے تمہارے محدثین نے تمہارے اہل رجال نے کیا حکم لگایا دیکھتے ہیں سنتے جائیے جناب قال یحییٰ یعنی یحییٰ بن معین لا شے یہ زید بن جبیرہ جو اس روایت میں آ رہا ہے وہ بالکل ککھ نہیں ہے کتنی مضبوط حدیث ہے جس کا راوی ککھ بھی نہیں ہے لاش شے یعنی کیا مطلب حضرت اس درجے کے ہیں کہ راویوں کے اندر ان کو رکھنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ لاش ہے ہے ابو حاتم راضی کہتے ہیں منکر الحدیث جدن حدیث ایسی پیش کرتا ہے منکر الحدیث ہے ایسی حدیث پیش کرتا ہے جس کو کوئی بھی نہ جانے پہچانے صرف حضرت کی جیب اور بٹوے سے نکل کر آتا حدیث منکر منکر الحدیث کہہ رہے ہیں یہ اس کا وصف لازم ہے متروک الحدیث ہے اس کی حدیث اگلوں نے چھوڑ دی ہے افسوس ہے اعلی حضرت پر جنہوں نے رکھ لی ہے وہ تو متروک الحدیث ہے اعلی حضرت جیسے بندے کو چاہیے تھا یہاں پر لکھتے تو صرف اس شرط کے ساتھ کے ساتھ ہی لکھ دیتے بھائی موضوع من گڑت جھوٹی روایت ہے امام نسائی اور ازدی کہتے ہیں متروک الحدیث اس کی حدیث علماء نے چھوڑ دی بخاری کہتے ہیں منکر الحدیث متروک الحدیث امام بخاری کہتے ہیں دارا کتنی کہتے ہیں ضعیف الحدیث ابن حبان کہتے ہیں یرول مناکی المشاہیر مشہور لوگوں سے ایسی روایتیں نقل کرتا ہے جس کو کوئی بھی نہیں جانتا پہچانتا مشہور بندوں سے کیوں ایسا کرتا ہے تاکہ مشہور کا نام آئے اگر قبول کر لے لہذا کیا کرنا چاہیے فسط حق تنک کو بان روایت اس کی روایت کا تنقب کرنا چاہیے اس کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے یہ جھوٹا بندہ ہے غلط یہ حوالہ دیا ہے ازوافا المتروکن ابن جوزی کا اب آ گئی کتاب المغنی فردا اس کے حوالے سے کو ہو متروک الحدیث بخاری اب آگے آ گئی دیوان الزعفاء یہ کتابیں ساری میرے پاس پڑی ہیں اصل جن سے یہ حوالہ لکھ رہا ہے دیوان الزعفاء اس کے اندر کیا ہے امام بخاری وغیرہ کا متروک ابو حاتم نے کہا لا یقتب حدیث ہو اس کی حدیث تو لکھنے کے قابل نہیں ہے جروی لا یتاب علیہ زیادہ تر اس کی حدیثیں وہی ہوتی ہیں کہ جو کسی کے پاس نہیں ملتی صرف حضرت کے بٹوے سے ملتی ہے نسائی نے فرمایا فقہ نہیں ہے لے سب شے وہی بات لا شے لے سب شے کچھ بھی نہیں ہے ہر گز کچھ نہیں ہے یہ تو اس کے راوی کا حال ہے اور اسی کے سوا کسی دوسرے کے پاس یہ ملتی ہی نہیں یہاں پر ایک تمبی کرتا چلو کہ مسرد الفردوس کے معاشی نے شجری کے امالی شجریہ کے حوالے سے اس کی سند جو لکھی اس کے اندر غلطی کر دی زید بن جبیرا آن ابن ابی جبیرہ لکھ دیا یہ غلط ہے زید بن جبیرہ بن محمود بن ابی جبیرہ ابو جبیرہ انصاری یہ ایک ہی شخص کا نام ہے جس طرح کے بحقی شعب المان کا محقق جو ہے وہ لکھ رہا ہے اور کتب جو ہیں کتب رجال کی جو میں نے ابھی پیش کی ہیں وہ بھی اسی طرح لکھ رہے ہیں یہ دو بندے نہیں ہیں یہ ابو جبیرا ابن ابھی جبیرا کوئی اور ہے ہے اور اور زید بن بن نا نا نا نا سب ایک بندہ داؤد حسین داود بن حسین سواد کے ساتھ داود بن حسین راوی سے یہ روایت کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے بول یہ دوستو یہ آپ نے دیکھ لیا اس کے راوی کا حال اب میں چلتا ہوں یہ روایت بحث اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں روایتن بحث کیا کہتے ہیں اب درایتن کرتے ہیں ماننے کے لحاظ سے کرتے ہیں غور کرتے ہیں کہ کیا ہے اللہ اکبر یہ کفر ہے کفر ہے ماننے کے لحاظ سے رسول اکرم کی طرف اس کی نسبت کرنا کفر ہے کیوں کفر ہے بھائی سمجھدار ہو یا تو منافق ہے بھائی مال زینیت بھائی مال غیر توہور آگے تفسیر ہے اے حمل تو ام ہو اعلی غیر تو اور اعلی حضرت نے ترجمہ کیا حیضی بچہ کیا مطلب کہ اس کی ماں یہ وضاحت ہے کہ اس کی ماں حالت حیض میں تھی تو یہ ٹھہرا حمل اس کا لطفہ اس کا وہ خدا لنت بھیجے اس شخص پر جس نے اس حدیث کو گھڑا ہے بغیرت اور بغیرت ہمارے رسول کی طرف اتنا کف اتنا غلط بات جاہلانہ بات اس کو منسوخ کر دیا وہ دنیا کائنات کا ہر بندہ جانتا ہے جس جو شادی شدہ ہے کہ حالت حیض میں ہزار بار ہم بستری کی جائے تو نطفہ نہیں ٹھہرتا خون آ رہا ہوتا ہے نطفہ کہاں ٹھہرے وہ تو رحم سے خون آ رہا ہوتا ہے نطفہ گیا وہ فوراً ساتھ باہر آ جائے گا یہ تو تمام لوگ مسلمان کافر بھی جانتے ہیں حالت حیض میں نطفہ نہیں ٹھہرتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ممکن ہے کہ ایسی بات کہہ دیں جو عام جاہل بندے جو نہیں کر سکتے وہ رسول کریں ہمارے علماء نے حدیث کے موضوع من گھڑت اور جھوٹے ہونے کے لیے اصول کلیے لکھے ہیں یہ میرے پاس الموضوعات الکبیر القبیر ہے امام ملا علی قاری رحمہ اللہ کی انہوں نے اس کتاب کے آخر میں چند کلیات اور ضابطے بنائے ہیں جن سے پتا چل جاتا ہے حدیث من گھڑت ہے وہ سنا دوں اللہ اکبر ایک ہے وہ منہا سما جت الحدیث مما یوس ہر من ہو حدیث ایسی ہو کہ اس کے اندر بے بات ہو خلاف حقیقت بات ہو بات ایسی ہو کہ دنیا کے سامنے پیش کرو تو مسخرا اور مذاق بن جائے اگلے ٹھٹھا کریں کہیں وہ کیا کہہ رہے ہو اگر روایت ایسی ہوگی اس میں بات ایسی ہوگی تو سمجھ لینا تمہارا نبی اس بات کرنے سے پاک ہے وہ کسی راوی خبیص لائن کا جھوٹ بنایا ہوا ہوگا وہ نہ کسی صحابی کی ہو سکتی ہے نہ نبی کی ہو سکتی یہ ملا علی قاری رحمہ اللہ وہ ومنہا مناقضت الحدیث لما جا ات بینا توجہ دوسرا اصول بنایا کہ جو حدیث صحیح آئے اس کے برخ جو سنت صحیحہ ہو اس کے برخلاف حدیث آئے اس کے ساتھ ٹکراتی ہو واضح طور پر تو سمجھ لینا رسول پاک کا فرمان نہیں جھوٹ ہے اور اس میں تو احادیث یہ وہ سب اتفاق کیا میں کہہ رہا ہوں کائنات کا اتفاق ہے کیا حالت اس میں نطفہ نہیں ٹھہرتا تو یہ بات آ گئی جو جو مناقض ہے مخالف ہے سنت سریا ساہی کے لہذا موضوع ہونے کے لیے کافی ہے اگلی بات سنیں تیسرا کلیہ کہ حدیث ایسی ہو ان یقون اللہ یوشب ہو کلام ہو کلام صحابہ حدیث ایسی ہو کہ نبیوں کے کلام جیسی نہ لگے بلکہ صحابہ کے کلام جیسی نہ لگے ارے بھائی ایسی کہ جو کسی بھی عقل والے کے کلام کے مطابق نہ لگے سمجھ لو یہ من گھڑت ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے کیا کہہ رہا یہ تین کل ضابطے آ گئے چوتھا سنیے حدیط الحدیث مما تقوم شواہد سہیا بتلن ہی شواہد صحیحہ دلائل صحیحہ جس کے بتلان پر دلالت کر رہے ہوں جس طرح کے بات مشہور ہے انہوں نے کہا اوج بن عنق ایک مشہور شخص بتاتے ہیں اتنا لمبا تھا اتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا اتنا لمبا تھا پھر آپ نے ایسے مارا تو اس کے ٹخنے پہ جا لگا وہ فرماتے ہیں یہ شواہد صحیحہ کے سراسر خلاف ہے لہٰذا جھوٹ آگے ومن میں نے رکا کت الفاظ الحدی سے بسما جا بہت یم جو تب الفاظ میں اتنا عجیب ذوف اور رکاکت ہو رکاکت دونوں کف ڈنڈے والے کلام میں اتنی رکاکت اور اتنا ذوف ہو اتنا عجیب بدمزگی ہو کہ سنتے ہوئے بندہ کہے یار یہ کس کا کلام ہے فرمایا یہ بھی نشانی اور علامت ہے موضوع اور من گھڑت ہونے کی یہ کیا لکھا ہوا ہے یا غیر تہور یعنی اس کی ماں اس کو غیر تہور پر حاملہ بن کر اٹھائے غیر تہور پر حالت حیض میں وہ آئے گا کیسے کیسے ٹھہرے گا بتا تو صحیح اگر بال فرض کائنات میں ایسا کبھی ہوا ہو تو میرے خیال میں علامہ خانے والی اور اس کے جو ساتھی ہیں ہواری ہیں ان کے متعلق یہ گمان کیا جا سکتا ہے لیکن کسی انسان کے متعلق نہیں کیا جا سکتا معلوم ہوا میرے بھائیوں روایتن بھی یہ باطل درایتن بھی یہ باطل اور ایسی جاہلانہ بات کو رسول اکرم کی طرف منسوب کرنا کفر اعلی حضرت سے اجتہادی خطا ہو گئی توجہ نہیں گئی اگر کسی سے عدم توجہ سے کوئی غلط بات کفر کی بھی نکل جائے تو اگلے کو سوچنا فرض ہے کہ وہ اس کی اتباع نہیں کر سکتا بڑی بڑی روایات دیکھیں اب تبرانی کبیر پڑھی اور حدیث کی کتابیں جن کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تھک گیا تھک کر لمبا پہ گیا عرش کے اوپر ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر ایک شخص لیٹ رہے تھے دوسرے صاحبی آ گئے انہوں نے کہا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے سویا ہوا ہے یہ تو خدا کا کام ہے خدا سویا تھا تو کیوں سویا ہوا ہے سب نے لکھا من گھڑت ہے آ گئی تبرانی میں کسی میں آ گئی یہ من گھڑت ہے جھوٹ ہے اگلے کیوں نقل کرتے ہیں تاکہ اگلوں کو خبر ہو جائے گی یہ غلط ہے بہت بڑی اس کو نہ ماننا تو اعلی حضرت سے یہ خطا ہو گئی کہ انہوں نے توجہ نہیں کیا تھا میں توجہ سے بہت کچھ ہو جاتا ہے لیکن ایسے ہو ہو ہو ایسی توہین آمیز بات اس کی تائید کرنا سمجھنے کے بعد یہ تو یقیناً کفر ہے تائید کا کیا مان سمجھ لیا وہ بڑوا جب بیان ہو گیا حقیقت تمہیں معلوم ہو گئی دلے اب بھی اس سے باز نہیں آ رہا تو تو مرتد ہو گیا تو گستاخ رسول بن گیا اتنا جاہلانہ بات رسول پاک کی ذات شریف کی طرف منسوخ کرنے سے تو خود مرتد ہو گیا بغیرت ہماری ضد میں نہ آؤ اپنا نکاح دوبارہ کر لو اللہ تعالیٰ ایسی ضد سے ہمیں محفوظ فرمائے آخر دعوان